دیکھتے ہیں گائے انسان سے زیادہ وزنی ہے بھینس آج بکرے بھی انسان سے زیادہ وزنی ہوتے دو سو دو سو کلو کے ہوتے اور انسان دو سو کلو کا ہو جائے تو ایک سو بیس کم کرنے پڑے کرنے پڑے نا ڈر وہ دو سو کلو کا ہوتا ہے ایسے اور دیگر اور صلاحیتوں میں آپ دیکھیں تو پاز کتنا اوپر ہوتا ہے دیکھیں ہاں، آج ہی پیٹرن شاہین اقبال کا شاہین شاہین ہے وہ شاہین سے تعبیر کرتے تھے نا کہ مسلمان نوجوان کو تو شاہین ہے کر بسیرا پہاڑوں کی چٹانوں کو نہیں ہے تیرا نشے مند اصرے سلطانے کی گنڈت پر کہ تیرا گھر جو ہے بادشاہ کے محل کے گنبد پر نہیں ہے شاہی ہے وہ مسلمان نوجوان سے کہتے تھے یعنی آئے شیاشی کرنا تیرا کام نہیں ہے تیرا کام جائے گا پرندوں کی دنیا کا ظاہر کہلاتا ہے شاہین وہ گھر نہیں بناتا اس کا گھر نہیں ہوتا کہیں بھی سب سے اونچی اڑان اس کی ہوتی ہے سب سے اونچا اڑتا ہے تو وہ اس میں صلاحیت ہے اڑان کی سب سے اونچی اڑان اور جب اس کو کوئی پریشان کرتا ہے تو اس کو اوپر لے جاتا ہے وہ اس کو الجھتا نہیں پرندے آپس میں پسند یہ کوا جو ہے نا کوا اس کو پریشان کرتا ہے اس کو اوپر جا کے بیٹھ جاتا ہے اور اوپر سے چوٹ مارتا تو وہ کیا کرتا ہے اس کو کچھ کہتا نہیں اور اوپر ہوتا ہے جتنا اوپر جاتا ہے اس کی پرواز ختم ہو جاتی ہے تو وہ اپنے آپ نیچے آ جاتا ہے اس لیے زیادہ لوگ نصیحت کرتے ہیں ان کو کوئی چھیڑ چھاڑ کرے پریشان کرے اس کو جواب دے تو اس سے اوپر چلے جاؤ نہ راستہ طے کرتے رہو اس سے اوپر نکل جاؤ تو پھر وہ پیچھے رہ جائے گا اور اس سے سبق لینا ہے شادیوں سے کہ وہ کسی سے الجھتا نہیں اور اپنے بچوں کو بھی وہ اڑنا سکھاتا تو وہ کیا کرتا ہے اس بچے کو لے کر اوپر جاتا ہے اوپر اور اوپر لے جا کے چھوڑ دیتا ہے تو پہلے دو چار پانچ مرتبہ تو بچے گرتا ہے اس کو گرنا نہیں دیتا اوپر سے ایک دم نیچے آتا ہے وہ دوبارہ اٹھا لیتا ہے زمین پر گرنے سے پہلے پھر اوپر لے جا کے پھر اس کو اڑاتا چند مرتبہ اس طرح کرتا ہے تو بچہ اڑتا ہو ہے بات سمجھ رہے تو اے سی کمروں میں بچے پلتے نہیں ہیں سمجھ اس وقت یہ سارے لڑکے چاہتے ہوں گے کہ ابا کمرے میں اے سی لگا دیں اور ہم کو پڑھائی کے لیے سارا انتظام کر دیں ساری بکس اور گائیڈس لا کر دے دیں اور ایک اسکرین بھی لا کر دے کے تاکہ ہم آن لائن ہم پڑھیں گے اور سارے کیا آتے ہیں اس پر اسکرین پر لیکچر نہیں تو وہ اندر ہم دیکھیں گے تو وہ کوئی پڑھتے وڑھتے نہیں ہیں وہ بچے پڑھتے ہیں زیادہ تر جن کے پاس اپنی کتابیں نہیں ہوتی تو پھر وہ شروع سال سے لے کر دو مہینے تک پچاس پچاس سو سو روپئے جمع کرتے پھر دو مہینے کے بعد ان کے پاس کتاب آتی یا پرانی کتابوں والوں کے پاس جاتے ہیں ستی والوں کے پاس اور اندر سے نکال کے لاتے اپنی بکس دو چار سفے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں اندر سے برابر دیکھتے ہیں گھر میں زیادہ انتظام نہیں ہوتا الگ سے ان کا کمرہ نہیں ہوتا گھر میں وہ برابر محنت کرتے ہیں تو ایسے ہی بچے زیادہ تر آگے نکلتے ہیں کیونکہ اصل ان کے سامنے ہدف ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ان کے سامنے ہدف ہوتا ہے کوئی ٹارگیٹ ہوتا ہے ان کے سامنے کوئی منزل ہوتی ہے ایک جگہ کہتا ہے علامہ اوقاف بھی کہتے ہیں اوقاف اوقاف یہ ہوں جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتے ہیں ان کو اپنی منزل آسمانوں میں جب اس کی روح ان کے اندر آ جاتی ہے نا تو وہ تو اڑنے والا ہے تو وہ پھر اوپر اڑتے ہیں تو اس لیے دنیا میں بھی آدمی جس فیلڈ میں لگا ہے جس کام میں اس میں محنت کرنی چاہیے کیا کرنا چاہیے محنت انسان محنت مشقت سے پیدا ہوا ہے اور دنیا کا یہ زمانہ مشقت نہیں گزارنا ہے یہ اصل خلق نہ انسان کی قدر شادیوں اچھا، کو پڑھائی کرنے والے کسی مشقت ایم بی بی ایس بننے والا ایسے ہی بن جاتا ہے اور دیگر شعبوں میں پڑھائی کر کے آگے جانے والے کتنی محنت کرتے اور جو و عشرت کی زندگی میں پڑھ جاتے ہیں وہ پڑھ نہیں پاتے وہ پڑھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے نہیں پڑھتے تو ہیں اچھا اچھا کھانا کھاتے ہیں ہوٹلوں میں جا کے چکن بریانی کھاتے ہیں کوفتے کھاتے ہیں اور چائنیز کھاتے ہیں پڑھ رہے ہیں پھر گھر جا کے پڑھتے ہیں رات میں بارہ ایک بجے صبح دس بجے تک پڑھتے ہیں پڑھتے وڑھتے پڑھتے ہوئے ہیں جو مشقت کے ہیں ضرورت کا کھانا کھاتے ہیں پیسہ بچاتے ہیں جب ایک گائڈس لائیں گے بکس لائیں گے اگلے سال کی پڑھائی کا انتظام کریں گے فیس میں کام آ جائیں گے پیسے تو وہ لڑکے پڑھتے ہیں اس لیے آپ لوگوں کو موقع ملا ہے ابھی تو پڑھیں محنت سے پڑھیں کیسے پڑھیں خالی ٹائم پاس کے لیے نہ جا رہے اسکول کالج یونیورسٹی میں ٹائم پاس نہ کرے بلکہ محنت کر جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے جس لائن میں آپ پڑھائی کر رہے ہیں اور علم کا تعلق جو ہے نا وہ ادب سے ہے ادب سے آتا ہے بے ادب محروم ہو جاتا ہے اس لیے ادب سے اس وقت اس دور میں منورنجن کے نام پر پوری دنیا کو بے ادب بنا دیا منورنجن کے نام پر سب کو بے ادب بنا دیا حضرت ادب زیور ہے انسان کا زیور ہوتا ہے زیور جس سے زینت حاصل کی جاتی ادب زیور ہے ادب سے انسان انسان ہے ادب جو نہ سیکھے ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے جانور ہے بلکہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ایمان نہیں لاتے ہیں کفر کرتے ہیں بے دینی کو اختیار کرتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولا ایک اکل انہام بلحم اگل یہ جانوروں جیسے بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں ہاں، آج دنیا میں وہی زندگی گزار رہا ہے وہ کہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ جانور بھی نہیں کرتا ایسے ایسے کام کرتے ہیں جان اور اس کو اپنا حق ہو کیا کہتے ہو کہ ہمارا حق ہے آزادی آزاد زندگی ہم کو جو کرنا ہے وہ کریں گے جو کھانا ہے وہ کھائیں گے حرام حلال جو دیکھنا ہے وہ دیکھیں گے حلال ہو حرام ہو جو کرنا وہ کریں گے چاہے وہ کام حلال ہو یا حرام ابھی پوری دنیا کی سطح پر ان کو بہت زیادہ موقع دیے جا رہے ہیں چانس دیے جا رہے ہیں ان کی حمایت جو ہے بڑے بڑے منسٹر کر رہے دنیا میں ایسے لوگوں کی ایل جی بی اس کو دنیا میں فروغ دے رہے ہیں پارلیمنٹ میں ان کے لیے قانون پاس کیے جا رہے ہیں جن کا حق ہے ایسا کرنا حالانکہ وہ جانوروں کی زندگی ہے جانوروں سے گئی وہ کتے بننا چاہتے ہیں کیا چاہتے ہو جینڈر چینج کرنا چاہتے ہیں لڑکا لڑکی بنتا ہے عقل نہیں کوئی کوئی عقل والا کر سکتا ہے ارے بولا کوئی عقل والا کر سکتا ہے لڑکا لڑکی بن جا کوئی لڑکا کتا بن جا کوئی عقل والا انسان کر سکتا ہے کوئی جانور بھی ایسا تو نہیں کرتا کوئی بکری کبھی کہتے مجھے کتا بنا دو کوئی کتا کہتا مجھے بکری بنا دو لیکن یہ الٹے سیدھے کام ہے کہ جب وہ صحیح روپ سے نہیں چلتا ہے تو پھر اس کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوئی اس لیے ادب سیکھے اور ہم فرماتے کہ ہمارا جو دین ہے اسلام اسلام وہ پورا کا پورا ادب کا نام کہ گھر میں رہو تو ماں باپ کے ساتھ ادب سے پیش آؤ بڑے بھائی بہنوں کا ادب کرو محلے کے بڑے بزرگ ہو تو ان کے ساتھ ادب سے پیش آؤ ہم سے چھوٹے ہیں تو ان کے ساتھ شفقت کرو ان کو پریشان مت کرو اسکولوں میں کالجوں میں جو ہے چھوٹوں کو نئوں کو پریشان کیا جاتا ہے اسکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں جو چھوٹے ہوتے ہیں اور جو نئے آتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ریگنگ ان کا ریگنگ ہوتا ہے ان کو پریشان کرتے ہیں یہ تو ظلم ہے کیا ہے ظلم اور ظلم اسلام میں نہیں کسی پر ظلم نہیں حرام ہے ظلم کرنا جائز نہیں ہے اسلام نے تو تعلیم یہ دی نیا آدمی آئے تو اس کو سہارا بنو اس کو راستہ بتاؤ بھائی ایڈمیشن کہاں ہوگا ادھر آ جاؤ میں آپ کے ساتھ چل دوں فارم کہاں ملتا ہے اس کو فارم بلا دو فارم بھرنے کا طریقہ معلوم نہیں تو اس کو فارم بھر کے دے نیا آیا ہے اس کے کھانے کا انتظام نہیں تو اس کے کھانے کا انتظام کرو دو چار دن کے پاس کمرہ نہیں تو اس کو رہبری کرو کہ دیکھو پلا جگہ اچھے کمرے ہیں سستے ملیں گے ماحول بھی وہاں اچھا ہے نماز تمہاری پابندی سے ہوگی ان کا تعاون کرنا ہے کوئی کمزور ہیں تو اس کو کوچنگ کراویں ان کو آتا ہے آدھا گھنٹہ روزانہ اس کو دے دو تاکہ وہ بھی کامیاب ہو جائے کوئی مالی اعتبار سے کمزور ہے تو اس کی مدد کریں بھائی ہم کو روزانہ پچاس روپئے ملتے دس روپئے اس کو دے دیں بیس ٹکا ہوئے دس روپئے اس کو دے دیے تاکہ اس کا بیچارے کا کام نکلے مہینے کے تین سو ہو جائے اسلام یہ سکھاتا ہے جو ہمارا دین ہے کہ کمزوروں کی مدد کرو نیا آدمی ہے اس کو راستہ بتاؤ تاکہ وہ سوری منزل تک پہنچ جاؤ بڑوں کی عزت کرو اسکول میں ہو ہائی اسکول میں ہو کالج میں ہو بلکہ جتنا آدمی بڑا ہو عمر میں اتنا ادب زیادہ سیکھے گا وہ لیکن اس کا الٹا ہوتا ہے کہ چھوٹا بچہ اسکول والا تو جو ڈرتا ہے ٹیچر سے اس کو کبھی جلدی ہیڈ ماسٹر کے پاس نہیں لے جانا پڑتا لیکن ہائی اسکول کے لڑکوں کو ہیڈ ماسٹر کے پاس بھیجنا پڑتا ہے اسکول میں ہوتا ہے وہاں تک تو ٹیچر کو کم چل جاتا اور ہائی اسکول میں جاتے ہیں تو اب وہ مانتے نہیں سامنے ہو گئے تو پھر ہیڈ ماسٹر کے پاس بھیجنا پڑتا ہے آفس میں لے جاؤ اور کالج میں گئے تو ہیڈ ماسٹر کا بھی بڑے ہو گئے تو یہ تو تعلیم نہیں یا جہالت سیکھی انہوں نے کہ تعلیم سے تو انسان انسان بنتا ہے کیا بنتا ہے تعلیم آتی ہے تو انسان انسان بنتا ہے حیوانیت کی زندگی چھوڑتا ہے ادب سیکھتا ہے سلیقہ سیکھتا ہے ڈسپلن سیکھتا ہے تو یہ سارے غیر اسلامک چیزیں ہیں جو اسکول کالج یونیورسٹی کے نام پر اور منورنجن کے نام پر سکھائی جاتی آپ جن اسکول کالجوں میں ہیں اگر یہ چیزیں ہیں تو یہ سیکھنے کی نہیں ہے ہاں جو سبجیکٹ ہے وہ پڑھ لو میتھ سائنس اور دیگر جو آپ کے سبجیکٹ ہیں جس لائن کے بھی ہیں وہ پڑھنے باقی ایسی چیزیں ہم نہ لیں وہاں سے سمجھدار آدمی اچھی چیز لیتا ہے اور بری چیز کو چھوڑ دیتا تو پھر ایسا طالب علم ایسا اسٹوڈنٹ کبھی بگڑے گا نہیں کبھی بگڑے گا ہاں اس لیے کہتے ہیں کہ مکتب کی تعلیم ضرور لے کہ مکتب میں آدمی قرآن سیکھے گا ادب سیکھے گا سنتیں سیکھے گا نماز سیکھے گا ماں باپ کے حقوق سیکھے گا استاد کے حقوق سیکھے گا اور پھر اس کے ساتھ آدمی پڑھائی کرے تاکہ ایک طرف دین بھی سیکھے اللہ کے حکم بھی سیکھے حضور علیہ السلاط والسلام کے مبارک نورانی اور پاکیزہ طریقے بھی سیکھے جو اصل زندگی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے حضور علیہ السلاط والسلام کو آئیڈیل بنا کر بھیجا ہے اور زندگی گزارنے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتایا ہے ایک انسان کیسا ہونا چاہیے انسان ہونے کی حیثیت سے انسان ہونے کی حیثیت سے انسان کیسا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر یہ خوبیاں ہونی چاہیے کہ وہ بادب ہو اس کے اندر ہمدردی اور خیرخانی ہو دوسرے انسانوں کے لیے اس لیے حضور علیہ السلاط السلام نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچا خیر الناس خیر الناس مین الناس خیر الناس مین الناس اناس کہ تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچا ہر وقت اپنی زبان سے بھی اپنے ہاتھ سے بھی آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ سچا مسلمان وہ ہے اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے یعنی ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ دے اور زبان کے بول سے بھی کسی کو تکلیف نہ دیں تو یہ تم میں سب سے اچھا مسلمان ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی مومن نہیں ہے وہ آدمی مومن نہیں ہے تیسری بار تو پھر فرمایا کہ وہ آدمی مومن نہیں ہے جس کی ایزاؤں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے پڑوسی دو قسم کے ہوتے ایک پڑوسی کے وہ جو گھر کا پڑوسی یعنی قائمی پڑوس میں ہمیشہ اور ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جو کبھی کبھار آتا ہے تو چلا جاتا ہے جیسے اسکول میں آپ کی بیٹھک کا پڑوسی چوبیس گھنٹے ساتھ چھ گھنٹے ساتھ میں بیٹھتے آپ بس میں چڑھے تو آپ کی سیٹ میں آپ کا پڑوسی ٹرین میں بیٹھے ہو تو ٹرین میں آپ کے پڑوسی عارضی طور پر آتا ہے دونوں قسم کے پڑوسی کہ اس ابھی جیسے آپ بیٹھے ہو ابھی تو ہر ایک کوئی نہ کوئی پاس بیٹھا ہے تو وہ آدھے گھنٹے گھنٹے کا پڑوسی ہے اس کا حق ہے آدھے گھنٹے کے لیے جب تک آپ کے پاس بیٹھے کہ آپ کی زبان سے آپ کے ہاتھ سے اس کو تکلیف نہ پہنچے یہ تعلیم ہے ہمارے مذہب میں کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچا اور وہ انسان ہے ورنہ اس کے اندر حیوان کی صفت ہے حیوان تکلیف پہنچاتا ہے اور حیوانوں میں بھی موزی جو ہوتے ہیں وہ تکلیف پہنچاتے ہیں حیوانوں میں بھی جو موزی ہوتے ہیں ایزا دینے والے پریشان کرنے والے سانپ ہیں بچھو ہے شیر ہے چیتا ہے وہ تکلیف پہنچاتے ہیں باقی سارے حیوان تکلیف نہیں پہنچے تو انسانیت اپنے اندر پیدا کرنا جو انسان اللہ نے ہم کو بنایا ہے اشرف المخلوقات بنایا ہے تو پہلا کام ہے انسان بننا ایک آدمی انسان بن گیا چاہے اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے ایسا فیل ہے لیکن انسان بن گیا یہ بہت بڑی ڈگری والے سے بہتر ہے انسان ہے ایک آدمی اس کے پاس بڑی کوئی ڈگری ہے لیکن انسانیت ہے اس کے پاس تو یہ بہتر نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اس سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہے نقصان ہے یہ پہلا کام تو یہ ہے اللہ نے انسان بنایا تو انسان بنے گے پھر اللہ نے مسلمان بنایا ہے تو مسلمان بنے گے سچے مسلمان مسلمان کہتے ہیں ماننے والے کہ جو اللہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے سارے کاموں میں چوبیس گھنٹے کی زندگی میں اللہ کے فرما بردار بن کر رہے بنیں گے ان شاء اللہ کون بنیں گے چوبیس گھنٹے کی زندگی میں رات میں بھی دن میں ہر وقت ہر حال میں ہر حال میں کیا بنیں گے فرما بردار رہیں گے جوانی میں بھی بڑھاپے میں بھی آدمی اس وقت کا جو ماحول ہے اس میں عموماً نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ جوانی جو ہے وہ گھومنے پھرنے کے لیے کھانے پینے کے لیے شوق پورا کرنے کے لیے گنا کرنے کے لیے جوانی میں نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے لوگ ایسا کہ بلکہ آج کل تو ماں باپ بھی ایسا کہنے لگے پہلے تو ماں باپ جو تھے ہوتے تھے وہ اپنے جوان بچوں بچیوں کے خلاف ہو جاتے تھے جب وہ الٹے سیدھے کام کرتے تھے ان کو تمبی کرتے تھے پٹائی کرتے تھے رات میں دیر سے آوے تو دروازہ بند کر دیتے تھے بہت زیادہ گھومنے پھرنے کی بات کرے تو نصیحت کرتے تھے کی بات کرے تو ان کو اور زیادہ ناراض ہو جاتے تو لیکن اب پورے میڈیا کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی گئی اور جیسے میں نے کہا نا اگلی اگلی بات یہ بھی آئے گی آگے جا کر پچیس تیس سال کے بعد کہ بھائی کیا کہتے ہیں فریڈم آف لائف آ کے بھائی آزادی آدمی جو کرنا چاہے کر سکتا ہے یہ اس کا ذاتی کام ہے تو دھیرے دھیرے دھیرے ذہن سازی کیوں ہوئے لوگوں کی کہ بھائی رات میں دیر تک جاگنے میں کیا برائی ہے آدمی گھومے گا پھرے گا اس لیے رات کا انتظام کرتے ہیں سب جگہ دن کے مقابلے میں رات کی ہوٹلیں زیادہ ہیں حالانکہ انتظامیہ چاہے تو اس کو بند کروا سکتی پہلے تو ہوتا تھا بڑے شہروں میں تو رات میں گیارہ بجے سب بند کروا دیتے ہزارے بند کروانے آتے تھے گیارہ بجے ختم کرو بس لاریاں سب دکانیں پان والوں کو چائے والوں کو سب کو بند کروا دیتے سو جاؤ لیکن اب اس کی آزادی دے دی گھومنے پھرنے کے پارک بنا دیے گئے کیونکہ یہ آگے جا کر وہیں ہو جانا ہے آزادی کے نام پر اللہ تعالیٰ نے پابند کیا ہے وہ مسلمان پابند میں پابند ہوتا ہے اللہ کا پابند اس کا پابند ہے سے ضرور پڑے اللہ کا پابند اللہ کے حکم کا تابے دار پانچ نمازیں پڑھے گا نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرے گا اور اچھے اچھے کام جتنے کر سکے آدمی کرے اپنے آپ کو اچھے کاموں میں تھکا ہو رات دیر تک جاگنے میں آدمی تھکاتا ہے اتنا جب تک نہیں تھک جاتا بالکل اب چور ہو گیا تو گھر جا کے سوتا جتنے رات میں جاگنے والے وہ جب تک چور نہیں ہو جاتے بیٹھ بیٹھ کے کھیل کھیل کے کھڑے رہ کر وہاں تک گھر جاتے نہیں حالانکہ آدمی کو جلدی سو جانا چاہیے اور صبح جلدی اٹھنا چاہیے جتنے جلدی اٹھنے والے ہیں وہ تندرست ہوتے ہیں جلدی سو کر جلدی اٹھنے والے ہیں ان کی صحت ٹھیک ہوتی ہے اور جلدی دیر سے سو کر دیر سے اٹھنے والے اکثر بیمار ہوتے ہیں جوانی سے بیمار ہو جاتے ان کا دماغ صحیح کام نہیں کرتا ہر وقت چڑچڑے ہوتے تو اس لیے اچھی عادتوں کو لے کر اچھا مسلمان بننا کیا بننا ہے اچھا مسلمان بننا یہ تبلیغ کا کام اس کے لیے تبلیغ کا وقت لگا کر جماعتوں میں جا کر مقام پر کام کر کے اپنے آپ کو اچھا مسلمان بنانا اللہ کے فرما بردار ہیں اچھے برے کو جانتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ گناہ ہے یہ نیکی ہے یہ خیر کا کام ہے یہ شر کا کام ہے اس کی تمیز اپنے اندر پیدا کرنا یہ کام ماں باپ کرتے تھے پہلے جیسے میں نے کہا رات میں ڈیڑھ سال بچے کو اس کو سمجھا دے بیٹا اتنی دیر سے مت آؤ جلدی آ جاؤ پھر دوسرا دن دیر سال پھر سمجھا پھر ایسا کیا ایسا ہوگا دیکھو کل دیر سے تو دروازہ بند کر دوں گا آنے نہیں دوں گا یہ دوسرے دن ایسا کیا دروازہ بند کر پھر وہ پکارتا تھا شملہ تو محلے میں لوگوں کو پتا چلتا ہے تو اس کو اپنی بے عزتی لگتی اور وہ بند کر دیتا تھا ایسا کر تو تب بھی کرتے تھے ماں باپ سمجھاتے تھے کہ یہ اچھا کام نہیں ہے ایسے دیگر کاموں میں بھی جب مسلمان ہیں اچھا مسلمان بننا ہے تو مسلمان ہیں ماننے والے کو جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے پانچ وقت نماز پڑھیں صبح شام اللہ کو یاد کریں روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کریں چاہے تھوڑی سی کریں پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے آدھا نہیں پڑھ سکتے ایک پارا نہیں پڑھ سکتے آدھا پارا ہاں، پڑھے پانچ پارا پڑھے پانچ روپے پڑھ لے روزانہ تو بھی سال میں تین ختم ہو جائے گی پانچ روپے پڑھیں گے پاؤں پارا بھی سال بھر میں تین ختم ہو جائیں گے اس میں سے کون کون روزانہ تلاوت کرتا ہے جو روزانہ تلاوت تھوڑی بہت زیادہ اسی کرتے جو حافظ ہو جو غیر حافظ ہو سبھی ذرا برابر کرو کرتے ماشاء اللہ اللہ مبارک ہے سب طے کرو کہ روزانہ قرآن شروع پڑھیں گے اور اچھا پڑھے قرآن تیزی سے نہ پڑھے اللہ تعالیٰ قرآن شریف کی طرح ورزش کے لیے قرآن ترکیل قرآن کو ترتیل سے پڑھو یعنی اس کے جو مخارج ہیں اس کے قواعد ہیں اس کی رعایت کے ساتھ اگر نہیں آتا تو یہی تو آپ کی عمر ہے انگلش نہیں آتا تو ایک گھنٹہ ٹیوشن کرتے انگریزی کا سائنس نہیں آتا تو ٹیوشن کر لیتے ہیں تو سیکھ جاتے نہیں آتا ہے تو آدھا گھنٹہ گھنٹہ روزانہ نکالے اس لیے ہر بچے میں علماء ہیں ہے قربان ان کے پاس جا کر اپنا قرآن شریف صحیح کرو کرو گے ان شاء اللہ قرآن صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی اور نماز کتنے وقت کی فرض ہے بھائی کتنے وقت کی ہے پانچ وقت کی نماز اس میں سے کون کون پانچ وقت کی پڑھتا ہے فجر کے ساتھ پانچ پانچوں فجر کے ساتھ ماشاء اللہ کر مزید تو اپنے سطح لیکن اب جو رہ گئے وہ بھی طے کر لو کہ ان شاء اللہ پانچوں پڑھیں پڑیں گے بھائی پڑھیں گے ان شاء اللہ بہت آہستہ بول رہے اللہ پانچوں وقت کی نماز باجماعت پڑھیں ہاں، جماعت نہیں جانی چاہیے اور جماعت آدمی کی اس وقت نہیں جائے گی جب آدمی اذان کا اہتمام کرے کس کا اہتمام کریں اذان کا کہ اذان ہوتے ہی تو جماعت جائے گی اور مغرب میں دس منٹ پہلے چلا گا کیونکہ مغرب میں اذان کے فوراً بعد اقامت ہو جائے پڑھو گے ان شاء اللہ کون کون پڑھیں گے ماشاء اللہ اور کسی ایک نماز کے بعد تعلیم ہوتی ہوتی میں سزائی ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں کون کون بیٹھتے ہیں آدھے سے زیادہ ہیں بیٹھنے والے اب فائقلم میں سبھی بیٹھیں گے فضائی جتنے سنیں گے آدمی جی- جیسے ابھی آپ بیٹھے ہیں دس منٹ سے اچھی بات سن رہے ہیں تو دل میں ایسا آتا ہے کہ ہم کو اچھا ہونا چاہیے بولو نا بس جی۔ اگر دل میں ایسا یہی انسان ہے اس کے اندر اللہ نے دونوں مادے رکھے ہیں اچھائی بھی برائی کر اور وہ جس ماحول میں زیادہ رہے گا ایسا ہو جائے گا جس ماحول میں رہے گا اگر اچھے ماحول میں زیادہ رہے گا تو اچھا ہو جائے گا فرشتوں سے اوپر چلا جائے گا اور اگر برے ماحول میں رہے گا تو ایسا ہو جائے گا کہ شیطان بھی شرما جائے گا یہ ویڈیو والے سب وہی ہے شیطان بھی ان کو شرما گئے میں نے بھی اتنا بگاڑنے کا تو میں نے بھی نہیں کہا تھا وہ بھی کہتا ہو اتنا تو میں نے بھی نہیں سوچا تھا جتنا یہ کر کے لائے تو اس لیے اچھے ماحول میں فضائی کی تعلیم میں بیٹھے حکایت صحابہ کو سنے بھی اور اس کو انفرادی میں پڑھے حکایت صحابہ دیکھیے آپ نے حکایت صحابہ کتاب ہے فضائی احمد میں پہلی کتاب اس کو انفرادی بھی پڑھے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پھر نوجوان صحابہ کے قصے ہیں نوجوان صحابہ میں کس کا قصہ یاد ہے آپ کو حکایت صحابہ میں سے کسی نوجوان صحابی کا کوئی قصہ کسی کو یاد ہے خالی صحابی کا نام بتاؤ جی ماشاء اللہ ایک اور حضرت حنزلہ اور اور یاد ہے کسی کو کوئی کوئی صحابی کا نام نوجوان صحابہ میں حضرت انس ماشاء اللہ اور حضرت انس بچے تھے اس کو آدمی جوان تو وہی تھے کون حضرت علی رضی اللہ حضرت زید زید ابن ہارے تھا اور یاد ہے کسی کو پیچھے سے بولا بھائی آگے والے تو سب بول رہے ہیں ابن اقبا ہاں دیکھو پیچھے سے لائے بہت شاندار نام لائے پہلے نے دھیان سے سنا ہے اور اس کو بار بار سنیں یہ ہمارے ہیرو ہیں کون ہے ہاں عمر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں جیسے اچھا بی کر مجھے یہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح یہ ابتدائی تم ابتدائی تم تم ان میں سے کسی کا بھی ابتدا کرو گے تو ہدایت پالو گے جی۔ وہ ستاروں کی طرح تو پڑھو گے ان شاء اللہ کون پڑھیں گے اس کو الگ سے پڑھیں ریڈنگ کریں اس کا کیا کریں ان کو الگ سے پڑھے سے برابر خالی وقت ہوتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں اخبار دیکھتے ہیں یا دیگر چیزیں پڑھتے ہوں میں دیکھیں ایسے فضائل نماز کو دیکھیں فضائل ذکر ہیں فضائل قرآن ہیں فضائل تبلیغ ہیں کہ تبلیغ کرنے کا کیا فائدہ ہے آپ اگر تھوڑی مدت ایک دو سال اس طرح دیکھو گے تو آپ کے اندر اچھی سمجھ پڑھنے سے سمجھ بڑھتی ہے پوری دنیا کہہ رہے پڑھو پڑھو پڑھو پڑھو کہتے سائنس والے بھی کہہ رہے پڑھو میتھس والے کہہ رہے پڑھو تو ہم ٹھیک جی ہے جی، آپ کا جو سبجیکٹ ہے آپ اس کی محنت کریں کوشش کریں پڑھیں لیکن اس کے ساتھ روزانہ دس منٹ جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں آپ کے پاس بہت سارے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے جن کے پاس روزانہ سولہ سترہ گھنٹے پاری پانچ چھ گھنٹے جا کر کوئی زیادہ کام نہیں ہوتا ہفتے میں دو دن چھٹی سنچی ہوا کافی وقت آپ کے پاس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے واقعات پڑھیں اور دل دل میں اللہ سے کہیں کہ اللہ ہمیں بھی ان کے جیسا بنا دے کیا کہیں گے بولو نا بھائی کہ اللہ ہمیں بھی ان کے جیسا بنا دے صحابہ جیسا بنا وہ ہمارے آئیڈیل ہیں صحابہ ہمارے آئیڈیل ہیں جو ان کے پیچھے چلے گا منزل کے مقصود تک پہنچ جائے گا اور دنیا میں بھی آدمی عزت پائے گا دیکھو نا آج اتنی صدیاں گزر گئی لیکن ان سب کے نام زندہ ہیں مکہ کے سرداروں میں ایک سردار تھا ابو جہل اس کا نام زندہ ہے کوئی رکھتا ہے اپنے بیٹے کا نام کوئی رکھتا ہے کوئی غیر مسلم بھی رکھتا ہے کوئی نہیں رکھتا اس کا نام اور بڑا سردار تھا وہ ابو الحکم نام تھا اس کا اصل ابو الحکم نام تھا وہ تو حضور نے اس کو یہ لقب دیا تھا ابو جہل کا اور نام اس کا تھا ابو الحکم تو اس کا نام لکھ گیا فرون کوئی رکھتا ہے فرون بہت بڑا بادشاہ تھا پورے مصر پر اس کی حکومت لیکن اس کا نام ہے اور بلال کتنے ہوتے ہیں بلال نام رکھتے ہیں لوگ وہ غلام تھے حبشی تھے لیکن صحابی ہیں ان کا نام دنیا میں بھی روشن ہو گیا اور قیامت میں بھی ان کا نام زندہ ہے تو اس لیے اکایا کے صحابہ کو پڑھیں تعلیم میں سنیں اور اپنے گھر میں روزانہ تعلیم کریں روزانہ دس پندرہ منٹ اپنے چھوٹے بھائی بہن ہیں والدین ہیں دادی دادا نانا نانی ہیں ان کے سامنے تھوڑی دیر کتاب پڑھیں اردو پڑھنا نہیں آتا گجراتی میں پڑھیں گے ان شاء اللہ اس سے جس سے گھر میں تعلیم ہوتی ہے ان کے یہاں تعلیم ہوتی ہے روزانہ ان کے یہاں نہیں ہو رہی وہ بھی نیت کر لو گے ان شاء اللہ کریں گے فضائل عمار فضائل صدقات دونوں کتابیں رکھیں کبھی اس میں سے پڑھے کبھی اس میں سے پڑھے باری باری دونوں کتابوں میں سے پڑھے دس منٹ پندرہ منٹ جتنا موقع ان کو تیار کرے پہلے دیکھو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں صحابہ کے واقعات ہیں اس کو پڑھیں گے تو ان کو بہت فائدہ ہو میں تھوڑی دیر پڑھتا ہوں چلو سب سنو ایسا کر کے بھائی بہنوں کو تیار کریں والدین ہیں تو ان کو بھی تیار کریں تو ان شاء اللہ اس سے آپ کی بھی حفاظت رہے گی اور آپ کے گھر کی بھی حفاظت رہے گی آپ کے گھر کے ماحول میں دین زندہ ہوگا کیا زندہ ہوگا دین زندہ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے زندہ ہوں گے کیا زندہ ہوں ہاں اس لیے کہ عبادت کے راستے سے نماز روزہ زکوٰۃ حج دین محفوظ ہوتا ہے لیکن معاشرت کے راستے سے وہ لیک ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے لیک ہو جاتا برباد ہو جاتا ہاں اور اس وقت ایک یلغار ہوا ہے جیسے میں نے کہا منورنجن کے نام پر بے ادب بنایا دوسرا منورنجن کے نام پر بے حیا بنا دیا اسی طرح کی چیزوں کو چلایا اسکرین پر فوٹو میں منورنجن کے نام پر لوگوں کو بے حیا بنا دیا بیٹی کو باپ کے سامنے ننگا کر دیا ایک زمانہ تھا کہ باپ کے سامنے بیٹی دوپٹہ نہیں اٹھاتی وہ اسکرٹ پہن کر چھوٹی سی آستین والا کپڑا پہن کے باپ کے ساتھ پیچھے بیٹھ جاتے تو منورنجن کے نام پر سب کو بے بنا دیا ہاں۔ لڑکوں کو بھی جو ہے فیشن کے نام پر بے حیا بنا دی ماں بہنیں ہیں اور پل کے سامنے آدمی آزادی نائسی پہن کے پھرتا رہتا نائسی ہوتی ہے پہننے کی وہ ٹائٹ ہوتی ہے ٹائٹ ہوتی ہے اور اس کا لیگ بھی جو ہے چھوٹا سا ہوتا ہے اتنا نیچے اتارے تو یہ یہاں سے ستر دکھے اور اوپر چڑھا گئے تو ہاں۔ تو یہ بے حیائی کیا ہے بے حیائی مسلمان جو ہے پورا لباس پہنتا مسلمان پورا لباس پہنتا اس لیے سنت والا لباس پہنتا کیسا پہنیں گے بولو نا بھائی کون کون نیت کرتے ہم مطلب ہم لوگ اسٹوڈینٹس کی مجلس کرتے ہیں جہاں بھی تو زیادہ تر ایسا لگتا ہے کہ یہ مدرسے کے طلبا ہے ابھی آج سب کے سر پر سفید ٹوپی ہوتی ہے کرتے پائجامے جانے ہوتی ہے لیکن آج ایسا نہیں لگ رہا ہے مجھے آج ایسا ایسا ہی لگ رہا ہے کہ وقتیت اسٹوڈینٹس ہی ہے آج موجودہ زمانے کے آپ لوگ کیا کرو کہ انشاءاللہ شاء آپ سنت والا پہنیں گے ہم لوگ نیت کر جو پہنے ہوئے ہیں وہ تو ہیں ہی ماشاء اللہ لیکن جن کے پاس سنت والا لباس نہیں ہے سنت والا لباس یعنی پورا لباس ہو کھلا ہوا لباس اور علماء کہتے ہیں کہ جو ہمارے زمانے کے نیک لوگوں کا لباس ہو سنت والا لباس اور ہمارے زمانے کے نیک لوگ کیا پہنتے کرتا پائجامہ اپنی ادار بولتے اپنی ادار بولتے آپ کہتے ہیں کرتا پائجامہ اس سے آدمی اچھا دکھتا ہے شریف دکھتا ہے اس لیے آپ دیکھو جتنے بڑے بڑے نیتا ہیں جب شہوا سنگھ میں آتے ہیں تو کیا پہن کے آتے ہیں بولو نا بھائی بولو بھائی کیا پہن کے آتے ہیں پہن کے آتے کیونکہ ان کو پبلک کے سامنے شریف دکھنا ہے تو شریفوں کا لباس پہن کے آتے ہر بات میں جو بھی کرنا کریں گے لیکن شہنواز سنگھ میں جب آتے کیا پہنتے ہو وہ ارے بولو نا بھائی شریفوں کا لباس تو وہ بھی دو چار مہینے کا پہن لیتے ہیں ان کو بھی پتا ہے یہ لباس پہن کے جائیں گے تو وہ ووٹ دیں گے اور یہ تو ہمارا تو ہم تو چوبیس گھنٹے شریف ہیں پوری زندگی شریف بن کر جینا چاہتے ہیں تو پہنیں گے ان پر نیت کر دیں گے ہاں۔ یونیفارم میں وہی سلوا دیں ہمارے بہت سارے لڑکے ہیں وہ یونیفارم میں وہی سلوا دیتے ہیں یونیفارم وہی کپڑے سے اوپر کپڑے جو ہے وہ کلر کی ہے جو کلر اٹھنا ہے نیچے اظہار جو ہے اس کلر کی ہے جو یونیفارم کا کلر بلکہ بہت سارے ٹیچر ہیں کہ ان کی اسکول میں یونیفارم ہے ٹیچرس کے لیے تو انہوں نے اسی طرح کے کپڑے سلا دیے آدمی شریف دکھے حیا والا دکھے شرم والا نظر جھکی ہوئی اور لوگ نہیں ہے خود کو سواری ایمان والوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں جھکا کے چلو یہ ہے اس کی نظر آوارہ نہیں ہوتی ہر چیز کو دیکھتی ہر جگہ نظر ڈالتے بلکہ نظر جوتی ہوئی ہوتی یہ ایمان والا ہے شریف ہے تو ہمیں کیا بننا ہے بھائی ایمان والا بننا ہے اچھا مسلمان بننا ابھی سے اس کی مشق کا یہ تبلیغ کا کام اسی کا ہے اس لیے اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ جڑ جاؤ روزانہ مشورے میں بیٹھے تعلیم میں بیٹھے جو آپ کے پاس سارے وقت آدھا گھنٹہ گھنٹہ دو گھنٹہ جتنا ہے اس کو ملاقاتوں میں گشتوں میں لگا روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کریں نہیں آتا ہے تو آدھا گھنٹہ روزانہ کا آدھا گھنٹہ کسی مولانا کے پاس حافظ صاحب کے پاس پانی صاحب کے پاس جو اچھا قرآن سکھاتے ان کے پاس جا کر قرآن سیکھیں اور ہر وقت کی دعائیں سیکھیں حضور علیہ السلاۃ والسلام نے ہر موقع کی دعا سکھائی ہاں اور وہ دعائیں بہت قیمتی ہوتی دعا کے ذریعے سے کام ہو جاتے ہیں جتنے کام بنانے ہیں اس کے لیے کیا راستہ ہے دعا اس نے دعا سیکھ لی اس کے کام بن جائیں تو ہر وقت کی وہ دعائیں ہیں اور ایک ایک سطح کی دعا ہوتی ہے اکثر کھانے کی دعا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھ لیں بسم اللہ ہے اصل ایک سی دعا ہے سونے کی دعا اس کہ اللہ عمد اموت ہوا ہے اللہ اللہ عمد میں کا اموت تو ہے یہ ان کے سامنے دیکھ رہے ہیں جس نکل کہ اللہ عمد میں کے پڑھ دونوں ایک ریٹی کی دعا چوکر اٹھنے کی دعا الحمد للہ اللہ بعد تمہ ماتنا کسی دیر لگے گی اٹھتے اٹھتے آدمی پڑھ لے ایسے ایک ایک لیپی کی دعائیں لیکن وہ دعاؤں وہ دعائیں بڑی جاندار ہیں آپ گھر سے نکلے تو کیا پڑھ کے نکلے بسم اللہ اللہ لا حول ولا وہ الا دلہ تو فریشہ کہتا ہے حدیل صاحب خفیل وہ ببل کا کہ تجھے ہدایت مل گئی اور اللہ تیرے لیے کافی ہو گیا اور تو اللہ کی پناہ میں آ گیا اب کوئی ٹینشن نہیں آدمی صبح سے ہی دعا کر کے نکلا ہے اسکول گیا مدرسے گیا بازار گیا تو اس لیے چھوٹی چھوٹی دعائیں مکتب میں یاد تو کی ہوگی بہت ساری لیکن نہ پڑھنے سے آدمی بھول جاتا ہے اب دوبارہ ریپیٹ کریں جماعتوں میں جائے تین دن دس دن تو اس میں روزانہ ایک ایک دعا ریپیٹ کرے اپنے پاس لکھ لیں اسٹوڈنٹس ہیں اس کے جیب میں پین کاپی ہونی چاہیے موبائل نہیں اسٹوڈنٹس ہیں اس کی جیب میں کیا ہونا چاہیے آج بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں دنیا کے ملکوں میں جاتے ہیں تو بہت سارے نوجوان گورے نوجوان گورے ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں بک کتنی موٹی موٹی بوٹیں ہوتی اور ان کے پاس پین ڈائری ہوتی فلائٹ پہ بازی میں کہ پانچ پانچ گھنٹے فلائٹ چلتی ہیں وہ بس اندر پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے نہ سوتے ہیں نہ کھاتے ہیں یہ چیز انہوں نے لے ہم سے یہ تو ہمارا تھا اصل اسلام کا جب تک نظام تھا دنیا میں تو ساری تعلیم چاہے دینی تعلیم ہو یا عصری ہنر اور ہنر ہو مسلمانوں کے پاس سب تھا مصرف اسپین میں گھر گھر میں دیا جلتا تھا اس وقت پیرس کے سڑک پر بھی کوئی چوراہے پر دیا نہیں جلتا تھا اور اسپین کے ہر گھر میں روشنی تھی ان کے ہر گھر میں پانی کا کنیکشن تھا اسپین میں جب یہاں کنواں بھی نہیں تھا گھر میں باہر سے کنویں سے سارے محلے والے پڑتے تھے اتنے آگے تھے سب سے پہلے پیٹ کی سرجری جو ہے اسپین میں ہوئی تھی جو مسلمانوں کی حکومت تھی اتنے کتنے آگے تھے پڑھنے میں تو دنیا کے فن ہنر بھی پڑھتے اور اسی دور میں بڑی بڑی کتابیں دین کی لکھی گئی وہاں اسپین میں بڑی بڑی کتابیں لکھی کاغذ وہاں بنا ہے سب سے پہلا ضرورت پڑی کیا اگر جواب ہے نا تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کھیل کود میں زندگی پوری نہ کر دیں سمجھ بوجھ حاصل کریں پڑھو گے تو کچھ سمجھ پڑے گی یہاں فضائی کی کتابوں سے پڑھنا شروع کریں شکایت صحابہ پڑھیں فضائل نماز پڑھیں فضائل فکر پڑھیں فضائل قرآن پڑھیں فضائل تبلیغ پڑھیں اور فضائل صدقات پڑھیں اور پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ رہیں آوارہ لڑکوں سے دوستی نہ کریں جو رات دیر تک جاگتے ہیں کھیلتے رہتے ہیں کرکٹ کھیلتے رہتے رات بھر تو کیا کریں گے اتنے ترقی یافتہ ہو آفتا دنیا کے وہاں کرکٹ ٹیم ہی نہیں ہے ان کی کرکٹ کی ٹیم ہی نہیں ہے اور جن کو آڑے رستے چڑھانا تھا ان سب کو اچھی کرکٹ ٹیم دے دی شریر کے سارے ملکوں میں ٹیم ہے تو یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں آج میں آدھی رات تک کھیلتا رہے ویکیشن ہے چھٹیاں ہیں تو ٹورنامنٹ کرتے رہیں بلکہ یہ وقت پڑھنے کا ہے قرآن شریف کی تلاوت کریں یہ فضائل کی کتابوں کا مطالعہ کریں اور آپ کا جو سبجیکٹ ہے اس کو پڑھیں سمجھ بڑھے گی اور اچھے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ رہیں تو دنیاوی اعتبار سے بھی آپ کسی رخ پر جائیں گے جو سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں اس میں آپ کمال حاصل کر سکیں گے اس لیے لایالی سے کھیل کود سے اپنے آپ کو بچانا ہے بچاؤ گے انشاءاللہ شاء اللہ کون کون بچائے گا اور ہفتے میں ایک دم گشت کریں اپنی جو مسجد ہے آپ کی مسجد اور جماعت کے ساتھ مل کر گشت میں جڑ جائیں اس میں تربیت ہے جماعتیں آتی ہیں مسجد میں تو ان کے ساتھ رہیں تعلیم میں ان کے ساتھ بیٹھ جاوے ان کی مجلسیں سے ہوتی ہے زور بعد اثر بعد مغرب بعد عشا بعد ان کے بیانات پہ بیٹھیں اگر آپ کو اسکول ہیں کالج ہیں کوچنگ ہے تو چلے جائے کیا کر مجھے اسکول جانا اس لیے بھی جاتا ہوں شام کو آ جاؤں باقی جتنے بھی جماعت رہے ان کے ساتھ رہے ان کی خدمت بھی کریں کیا کریں خدمت بھی کریں ان ہاں اللہ کے دین کے مہمان ہیں ان کی خدمت کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ نواز دے گا کرو گے ان شاء اللہ اور ماں باپ کی بھی خدمت کر سب سے زیادہ بزرگ ہمارے لیے ہمارے ماں باپ ہیں سب سے بڑا حق اللہ کے بعد ماں باپ کا ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پھر ماں باپ بڑا حق ہے اس لیے ماں باپ کی فرما برداری کرے ان کے کام آویں ان کی خدمت کریں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے کیا بنے ہاں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک پڑی بنو گے ان شاء اللہ اور چھٹیاں جو ملے جیسے انہوں نے سنا ہے کہ سال میں آٹھ جماعتیں نکلیں انہوں نے جیسے جتنی چھٹیاں ملے اس کو آگے سے کیلنڈر بناؤ چھٹیوں کا اور ایک مہینے پہلے سے اس کی آواز لگا دو مثلاً مئی کی تین چار تاریخ میں دو دن چھٹی ہے اور تیسرا دن اتوار کا تو ابھی سے اس کی تشکیلیں پورے ضلع میں چلا پھر آگے جا کر جون میں سیمسٹر والوں کو پندرہ دن کی چھٹی ہوتی ہے بیس دن کی ان کی چھٹیوں کی تاریخ ڈیٹ لے لو کیونکہ الگ الگ سیم والوں کی الگ الگ ڈیٹ ہوتی ہے ایگزام کے حساب سے سب کی ڈیٹ پار first sem second third four five six جتنے سیم ہیں اس حساب سے کون کا فارغ ہو رہا ہے ان کی چھٹیوں کا ایک وہ بنا لو اور پورے ضلع میں اس کی دعوت چلا دو پھر فرسٹ سیم والوں کی جماعتیں نکلے گی پانچ جون سے مسئلہ سیکنڈ سیم والے آٹھ جون سے تھرڈ سیم والے بارہ جون سے طرح ان کی جماعتیں اس طرح پورا جون جماعتیں نکلتی رہے یہ ضلع کے ذمہ دار جو ہے اس کی ترتیب بنا پھر پورے ضلع میں وہ فہان اسٹوڈنٹ کے ذریعے سے آواز لگا ضلع کے مشورے میں بھی اس کو لے اس طرح چھٹیاں وصول ہو جائیں ایسے ابھی آگے پانچ مئی سے ویکیشن ہے چالیس دن چھتیس دن کا سینتیس دن کا ہو تو اس میں چلنے کی جماعتیں بنے گی اس میں اسٹوڈنٹس ٹیچرس لیکچرر پروفیسر اور رکشے والے ہیں پون ہیں نان ٹیچنگ اسٹاف میں جو لوگ اسکول میں ہوتے ہیں وہ ہیں تو وہ سب چیزیں لگا سکتے بے شک اس کی مضبوط آواز لگا اور ایک بات یہ چلاوے بھائی جو بھی تعلیم اپنی پوری کرے کسی بھی فیلڈ سے وہ کسی اور جگہ جاب میں کام میں لگنے سے پہلے چار مہینے ضرور لیں کسی بھی جگہ جاب پر کام پر لگنے سے پہلے کیا کریں چار مہینے ضرور لگا دیں لگاؤ گے لگائیں گے ماشاء اللہ اللہ سب کے لیے آسان فرما اب اس میں جو لڑکے جیسے ابھی تک بیٹھا اسی طرح سکون سے بیٹھنا پانچ منٹ میں اگلا کام پورا ہو جائے لیکن اگر آپ لوگوں نے ہو ہو ہو بھائی بھائی بھائی روگرا اٹھے جو ہاں، تو اٹھنا شروع کرو گے تو بھی مسئلہ ہو جائے ابھی تک بہت سکون سے آپ نے سنا ہے اچھی اچھی نیتیں کی ہیں آج سے ہی شروع کر دو ٹھیک ہے ان شاء اللہ اب اس میں جتنے لڑکے اس سال